اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ اس مانوہے میں ہے اور جو کچھ زمے میں ہے جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے اور اللہ بخشنی والا مہربان